فلا تم ترون بہا پس نہ شب کرو تم اس بات میں حاشیہ دیکھو حاشیہ پر لکھا ہوا ہے حضرت اے نزول ہو قبل یوم اے نزول ہو قبل یوم القیامہ یعنی عیسا و تسلیم کا یوم القیامہ سے پہلے نزول فرمانا کمافی رات اخرا لا عالم الخا دوسری قرآن کیا ہے دہی کالا ابن عباس و ابو حرا و ابو العالیہ و ابو مالک و اکرما و الحسن و قطع و قطاق لکھا ہے سارے کرام نے یہی فرمایا ہے کہ یہاں علم سے مراد علامت ہے جس طرح کی اور قرآن اور نزول ہے کیا مراد ہے سمجھ لو بات حضرت آج کل یہ بڑی گڑبڑ آ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نزول مسیح کے منکر ہو رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سے اور اس کے پھر نزول سے اول تو اس کا منکر جو ہے وہ مرزائی ہوا ہے بےمان علیہ بہت سارے لوگ اس کے منکر ہو رہے ہیں لیکن قرآن پاک میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر موجود ہے اشارہ کا اور احادیث متواترہ میں یہ چیز موجود ہے بخاری کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے قسم کھائی ہے ولدی نفس و محمد الجادے ہی ذات کی قسم کے محمد علیہ السلاط و تسلیم کی جان اس کے قبضے کے اندر ہے لجن لنفی کو ابن مریم قسم میں اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ سب مریم علیہ السلام ضرور رضول فرمائیں گے پوری دنیا پر حکومت کریں گے اور انصاف کریں گے سمجھ رہے ہو اب عبارت تمہارے پاس لکھی ہے حاشیے پر جب بین سطور کہیں بھی تلاش کرو تو احادی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے پر ہے دوسری سطح حاشیبی کی تواترت تو ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر احادیث آ چکی ہے اللہ اخبار نزول عیسیٰ کہ حضرت نے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر دی ہے تو ابن کثیر کا حوالہ ہے سمجھ رہے ہو <coughs> کرو مانا اور بے شک حضرت کا نزول البتہ یہ نشانی ہے اور علم ہے قیامت کی تکن شک کرو تم اس کے اندر بد تب اور تابے داری کرو تم میری بدتبے پر کیا لکھا ہے دو لفظ لکھے عربی کا ایک اردو کا عربی میں لکھا ہے جلال کیا لکھا ہے اتباع کرو میرا توحید پر اور اردو میں لکھا ہے توحید اور باقی عقائد حقہ میں توحید اور باقی عقائد حقہ میں میرا اتباع کرو ہارا سرا تم مستقیم یہ مجموعہ یہ جو کچھ ابھی گزر چکا ہے یہ سارے کا سارا یہ ہے راہ رات سیدھی راہ نہیں ہے کس طرح تم تھی اچھا جی یہ سیدھی راہ ہے کون سی راہ سیدھی حضرت یہ اعتدال والی راہ عیسیٰ علیہ السلام عبد ہیں اللہ بھی نہیں اور اللہ بھی نہیں اور مختار بھی نہیں ہے اور ولد الزنا بھی بلکہ اللہ کے و شان پیغمبر ہیں یہ راہ جو ہے جس میں نہ افراد ہے اور نہ تفریح ہے بلکہ اعتدار ہے ہاگا گا فرا تم یہ ہے راہ رات یہ سیدھی راہ یہی ہے بلا یسن نہ تم شیتان ہو اور نہ روکے تمہیں شیطان کس چیز سے اس راہ سے بلا یا نہ روکے تمہیں شیطان اس راہ مبین اس لیے کہ بے شک وہ واسطے تمہارے دشمن ہے صاف وہ تمہارا دشمن ہے دشمن ہے صاف نیچے عبارت ہے یا مورو کم بے اتخاد شریک اللہ ہے یا مورو کم شریک وہ بےمان تمہیں حکم کرتا ہے کہ اللہ کے شریک بناؤ آگے چلا جائیں اور استحانت نبی اور وہ تمہیں پیغمبر کی توہین کرنے کا حکم دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرو اور ان کو پیغمبر نہ سمجھو بلکہ گندا آدمی سمجھو یہ مہائنی کا حوالہ ہے بے شک وہ بات تو تمہارے دشمن ہے صاف بلما جا عیسیٰ دل بھائی اب تک دو باتیں آئی ہیں کتنی باتیں آئی ہیں پہلی بات آ رہی ہے نام نہ آ رہے عیساء علیہ السلام معبود دوسری بات آئیے ولاؤ کے جا کا معبود اب تیسری بات آ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی اور اپنے ماں کی عبادت کا حکم نہیں کیا بلکہ اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہے ولما جا عیسا اور جب آ گئے عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر فرمایا قد جے تو تم تاکہ آ چکا ہوں میں تمہارے پاس بل حکمت پکی باتوں کے ساتھ ایسی باتیں جو حکمت و دانائی سے پور ہیں سمجھا قد جے تو تم پر یہ لفظ لکھے ہیں تاکہ تمہارے عقائد کی اصلاح کروں تاکہ تمہارے عقائد کی اصلاح کروں اور حکمت سے مراد حضرت حکمت سے مراد تمہارے پاس لکھی ہوگی بل انجیل بشرا شرا انجیل اور انجیل کے علاوہ جتنی احکامات آئے دوسری وہی کے ذریعے جس طرح نبی علیہ السلام پر ایک وہی تو آئی نا پرانے پاک اور دوسری وہی حدیث پاک غیر مطلوب وہی مراد ہے تاکہ آیا ہوں میں تمہارے پاس سات حکمت کے اور تاکہ وعدے کروں میں واسطے تمہارے وہ مسائل کچھ وہ مسائل جو اختلاف کرتے ہو تم بھی تم کے سمجھا گئی نیچے لکھا ہے بادل ندی کے نیچے یعنی امور دینیا نہ دنیا امور دینیا دنیاوی امور مراد نہیں دینی امور مراد ہے جن مسائل میں تم اختلاف کرتے ہو کچھ وہ مسائل جو اختلاف کرتے ہو تم جو کہ ستہ اللہ طریقے فوج نمبر ون پس ڈرتے رہو تو ڈرو تم اللہ پاک سے نمبر دو طریقے فوج اور اطاعت کرو تم میری ان اللہ بے شک اللہ تبارا ہے منفع نقصان کا مالک میرا عزت و ذلت بیماری تندرستی خوشی غمی کا مالک میرا بربو کم اور مالک اور پرور دے گا تمہارا ساب ہو بس صرف اسی کی عبادتیں کرو بدھو ہو کمانا صرف اسی کی عبادتیں کرو ہارا فرا تم مستقیم یہ ان اللہ ربی و رب فاوز والا راستہ یہی ہے راہ راست یہی ہے راہ راست کا مشاعر عربی میں لکھا ہے عبادت الرب جلا با اعلیٰ ہوگا عبادت الرب جلہ با اعلیٰ صرف رب تعالیٰ کی عبادت کرنا اور کسی کی عبادت نہ کرنا ابن کثیر کا والا یہی راہ راست ہے تیسری بات آ گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی اور اپنے اپنی اماں کی عبادت کا حکم اب سوال ہوا کہ جب انہوں نے حکم نہیں کیا تو یہ بعد والے کیوں کہتے ہیں جواب دیا فخت علا الحضاب احزاب ہو وہ کل حامد شورا کے اندر اختلاف کس نے کیا کب کیا اور کیوں کیا اختلاف کس نے کیا مولویوں نے علم آنے سے اور زد کی وجہ سے آج توحید کے ساتھ زد کر کے انہوں نے اختلاف کیا جان بوجھ کر اختلاف کیا فخلف الحضاب جواب سوال مقدر طریقہ ہے جواب سوال مقدر وہی سوال ہے اور باوجود اس واضح بیان عیسوی کے بھی باوجود ایک واضح بیان کی چیز کے بھی پس اختلاف کیا نے اپنے درمیان فوائل بربادی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا عذاب دن دردناک تھے ایک تقریر میں نے عرض کر دی ہے آپ کو میری طرف دیکھو بزرگو وف المن ارسلنا من رسولنا اجعلنا من الرحمان الرحمن جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تو تو کہتا ہے کہ کوئی پیغمبر شرک کا دائی نہیں آیا حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نسارا کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہم میں مجھے اور میری ماں کی عبادت کرنا اور وہ بشر ہے ہمارے معبود تو ملائکہ ہیں ملائکہ تو افضل ہیں تو اگر ان کی عبادت جائز ہے تو ہمارے ملائکہ کی عبادت بدل جائے اولا جائز ہے اللہ نے فرمایا جواب دیا پہلے سے عیسا علیہ السلام معبود بولو صحیح عیسا علیہ السلام معبود پھر فرمایا ملائکہ معبود پھر فرمایا علیہ السلام نے اپنی اور اپنی اماں کی عبادت کی دعوت بلکہ اللہ کی عبادت کی دعوت دی پھر سوال ہوا کہ بعد والے لوگ کیوں کہتے ہیں جواب دیا سب ترف اللہ وہ یہ بعد میں گمراہ کو پیشواؤں کا بنایا ہوا بات سمجھ آئے گی اور دوسری صورت عرض کر رہا ہوں دوسرا رب سنو بات مشرقین مکہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ادھر تو دعوت دیتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے اور کسی کی کسی پیر پیرمبر نبی ولی کو مشکل کشا حضرت روا سمجھ کر اس کی عبادت اور پگار نہ کرو حالانکہ تو خود کہتا ہے کہ عیسا علیہ السلام مردو کو زندہ کرتا تھا عیسا علیہ السلام مردو کو زندہ کرتا تھا گھر میں جو کچھ رکھاتے تھے اس کی خبر دیتا تھا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کالمت اللہ تھا تو اس کا مطلب یہ تو نے تو اقرار کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود معبود ہیں اس کا مطلب ہے کہ تو نے خود اقرار کر لیا کہ عیسا علیہ السلام چاہیں اور جب تیرے اقرار کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام معبود ہو سکتے ہیں تو ہمارے معبود تو ملاق ہیں وہ تو بدر جائے اولا معبود ہو سکتے ہیں بات نہیں ہے یہ طرز ہے سوال کی بلما گوڑے بابن مریم مسن اعضا کو مکمل ہو اے میرے پیغمبر آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر کیا اور مشرقی خوش ہو کر تالیاں بجانے لگ کہ شکر ہے شکر ہے ہمارے خط میں بھابی نے مان لیا ہے ہماری بات اس نے ہماری بات مان لی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود ہیں سمجھا یہ خوش ہونے لگ گئے لیکن فرمایا عیسیٰ علیہ السلام معبود اور تمہارے معبود جو ملاقہ وہ بھی معبود بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے الٹا لوگوں کو یہ کہا تھا کہ میں بھی معبود نہیں ہوں میری ماں بھی نہیں ہے بلکہ معبود کون ہے اللہ ہے بات سمجھ رہے ہو طرز یہ ہے دوسری تقریر کی پہلی طرز میں اور اس میں فرق ہے کچھ تھوڑا اب میں نے چارج کیا کہ عیسیٰ علیہ کے و تسلیم کا ذکر خیر جب قرآن پاک میں آیا سمجھا تو مشرقین نے حضرت سے سوال کیا کہ ادھر تو تو کہتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی قابل عبادت نہیں ہے اور ادھر تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ یہ چیزیں ذکر کرتا ہے ان سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا ہیں معبود مشکل کشا ہیں حاجت روا ہیں جب وہ معبود بن سکتے ہیں تو پھر ہمارے معبود جو ملک ہے وہ بھی بدل جائے اولا معبود بن سکتے ہیں سمجھ رہے ہو تو اللہ نے یہ جواب دیا ہے بات سمجھ آ گئی بس اب آ جاؤ نیچے جہاں تک جمع کھڑا کیا تھا وہاں سے شروع کر رہا ہوں للذین ظلموا پس <clears throat> بڑی بربادی ہے واقع ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ہے اللہ دین ظالموں پر کیا لکھا ہے مشرق اہل کتاب وغیرہ مشرق اہل کتاب بغیر ہاں۔, ہاں مشرق اہل کتاب اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے شرک کیا اور ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا عذاب دن در دن آپ سے حل جن ہونا تخویف ہے کیا لکھا ہے آخرت عذاب کا ڈراوا نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر قیامت کا کا انتہائی ہوں گے کہ آ جائے ان کے پاس بہت اچانک وہم لا یشرون اور وہ جانتے بھی نہ ہوں گے شعور بھی نہیں ہوگا ان کو الخلا یوم توجہ ہے نہیں ہے کیا کرو ذرا الخلا پر عنوان ہے وقاع یوم کیا لکھا ہے لکھا ہوا نہیں لکھا وقاع یوم ایک لفظ یہ لکھا یہ عنوان ہے اور یہ بھی لکھا ہوگا اس روز کے واقعات یہ ہوں گے تو رہنے دو وہ لفظ کافی ہے بقا یوم اس قیامت کے واقعات کیا ہوں گے الخلا یوم خیال کرو مانے کا تمام دنیاوی دوست الخلا کا مانا تمام دنیاوی دوست دنیا میں جو دوست بنے ہوئے تھے تمام دنیاوی دوست یوم دن اس دن بعد ان کے واسطے بعد کے دشمن ہوں گے المتقین مگر متقین متقین سے مراد الموحدین الخادن کون الموحدین الخادن وہ جو توحید والے ہوں گے وہ ایک دوسرے سے اس دن بھی دوست رہیں گے سفارش کریں گے ایک دوسرے کی وہ سمجھ رہے ہو ایک دوسرے کی سفارش بھی کریں گے ایک دوسرے کی دوستی بھی نبھائیں گے باقی سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے یا عباد حضرت یا عبادت یا عبادت پر دو لگنے ایک تو لکھا ہوگا انعام نمبر اول ہے اور دوسرا لکھا ہوگا یوقال و لہم ہے میری طرف دیکھو یا عباد کس طرح انعام ہے یا عبادت اس طرح انعام ہے کہ اللہ اگر کسی کو کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے یہ تو اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی اور ہو سکتی ہے خدا جس کو اپنا بندہ کہہ لے بس ہی ختم ہو گئی اگر یک بار بگویت بندہ من از عرش ب گزرد خندہ من اگر اللہ ایک دفعہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے تو مجھے ایسی ہنسی آئے گی کہ عرش سے بھی گزر جائے یعنی اللہ ہم سب کو اپنا بندہ بنا لے یا یا جو پالو لہم جو پالو کہا جائے گا ان کو متقین کو جن کو کہا جائے گا متقین کو کہا جائے گا یا عباد او میرے بندے ہو لا خوف علیکم لا خوف ان پر لکھا ہوگا نمبر دوم کیا لکھا ہے انعام نمبر دوم لا خوف ان کی تقریر پیچھے پا رہے ہو سمجھا <clears throat> اللہ تخاف بلا ہاں میں نے کیا تھا کہ کافر کو مستقبل کا خوف ہوگا جہنم نظر آ رہی ہوگی معاشر کا عذاب دیکھ لے گا اس کو مستقبل کا خطرہ ہوگا اور ماضی کا غم ہوگا کہ دنیا کے اندر جو عیش و عشرت چھوڑ کر آیا ہوں میں اس پہ غم ہوگا لیکن مبحد مسلمان جو ہوگا اس کو مستقبل کا خوف بھی نہیں ہوگا ماضی کا غم بھی مستقبل کا خوف اس لیے نہیں ہوگا کہ جنت نظر آ رہی ہوگی ملے کا بشارت دے رہے ہوں گے اور ماضی کا غم اس لیے نہیں ہوگا کہ ماضی میں تو بیچارہ دنیا میں تکلیفوں میں رہا وہ تو خوش ہوگا کہ جان چھوٹ گئی سمجھے نا جی؟ اب خیال کرو ذرا لا خوف علیکم الجوما <clears throat> نفی خوف مستقبل نمبر دو نفی نہیں ہوگا کوئی خوف آگے کا اوپر تمہارے آج کے دن آج تمہیں آگے کا کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے ان انتم انعام نمبر تین نفی حزن بر ماضی اور نہ تم مغموم ہوو گے ماضی پر تمہیں غم نہیں ہوگا مستقبل کا تمہیں کوئی خوف نہیں سبحان اللہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ تو ہی بھی نصیب فرمایا ہے ہاں، سارے کہو الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے مفترین کرام نے لکھا ہے کہ جب اللہ فرمائیں گے یا عباد لا خوف علیکم الجوم بلا انتم تحزنون سارے کافر مشرق مبحد مسلمان متوجہ ہو جائیں گے خوش ہو جائیں گے ہر بندہ یہ کہے گا کہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے اللہ لیکن آگے جب آئے گا اللہ وین آمنو بے آیات نا قانو مسلمین وہ میرے بندے جنہوں نے میری آیات کو کا عقیدہ رکھا تھا قبول کیا تھا ساری زندگی فرما بردار رہے تو جتنی بھی ادیان باطلا والے لوگ ہوں گے او آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی مذاہب باطلا والے لوگ ہوں گے سارے کے سارے شرمندہ ہو کر سر نیچے کر لیں گے کہیں گے او ہو ہمارے بارے میں یہ نہیں کہا جا رہا ہمارے بارے میں یہ نہیں کہا جا رہا یہ ان لوگوں کے حق میں کہا جا رہا ہے جنہوں نے زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے عقائد اور اعمال کے اندر اللہ دینا منو وقف اول عباد کیا لکھا ہے اور کیا لگ لکھا ہے اوساف اوساف متقین متقین کے اوصاف ہیں اور عباد کی پہلی صفت ہے اللہ دینا آمنو وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا بے آیات نا ہماری آیات پر ہماری آیات پر ایمان لایا دلائل توحیدیہ کو قبول کیا اور عقیدہ درست کیا وہ کون ہوں مسلمین دوسری صفت ہے عباد کی اور رہے حکم بردار قانون مسلم کا مانا اور رہے حکم بردار حکم کے مطابق عمل کرنے والے اعتقادن و عمل عقیدے میں عمل میں حکم بردار رہے اللہ کے فرما بردار رہے وہ لوگ جہاں مراد ہیں اللہ جاننا میں وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہماری آیات پر اور رہے وہ مسلمین حکم بردار اعتقاد و عملن <coughs> عبارت لکھی ہوگی اگر نیچے اوپر یا حاشے پر کہیں ستن کے سو اہل کے سو نتا سجم کے سوت والے اپنے سر نیچا کر لیں گے اب کبیر وہ سمجھیں گے کہ ہمارے بارے میں یہ بات نہیں ہے یہ اور لوگ ہیں جن کو کہا جا رہا ہے ادخل جنتا انعام چہارم کیا لکھا ہے انعام چہارم چوتھا انعام داخل ہو وہ تم جنت کو انتم تم وہ ادوا جو اور تمہاری مومن بیویاں اور تمہاری ہاں کیونکہ ساری بیویاں تو داخل نہیں ہوں گی نا جن بیویوں کے دل میں ایمان ہوگا وہ جائیں گی نا جی۔ ہاں اور تمہاری مومن ادواج تمہاری ایماندار ادواج تو شبرون نیمتے دیے جاؤ گے تم کیا دیے جاؤ گے نیمتے دیے جاؤ گے جو پاس والے ہم حضرت خیال کرو یہ انعام نمبر پانچ ہے کیا ہے لائے لائی جائیں گی ان پر جو تاف والے کا منع لائی جائیں گی ان پر بے صحافی بے صحافن پر ایک کو لفظ لکھا ہوگا <clears throat> متعومات کیا لکھا ہے یہ عنوان ہے اس طرح کا سمجھا کیونکہ جنت کے اندر متعومات معقولات مشروبات مشمومات یہ مختلف چیزیں ہوں گی صحافن پر کیا لکھا ہے متعومات اور اقواب ان پر لکھا ہے مشروبات لکھا ہے اچھا سیاف ان پر اب دوسرا لفظ ہوگا معقولات سے بھری ہوئی معقولات سے ہاں، ملا کر منع کرو لائی جائیں گی ان پر پلیٹیں سیاف اور پلیٹیں اور رکابیاں معقولات سے بھری ہوئی معقولات سے خالی برتن تو نہیں لائے جائیں گے معقولات سے بھری ہوئی لائی جائیں گی ان پر پلیٹیں رکابیاں معقولات سے بھری ہوئی من بن سونے کی سونے کے برتن ہوں گے جو معقولات سے بھرے ہوئے ہوں گے کون لائیں گے جو تاخوں کا مانا تو لائی جائیں گی کون لائے جائیں گے اوپر لکھا ہوگا وہاں جوتاخو پر غلط غلمان یتوف مخلدون لکھا ہے اور غلمان لائیں گے ہاں لائی جائیں گے ان پر پلیٹیں سونے کی معقولات سے بھری ہوئی اقواب نمبر دو مشروبات یعنی ہے اب مانا کرو اور گلاس ہوں گے مشروبات سے بھرے ہوئے اور گلاس ہوں گے مشروبات سے بھرے ہوئے وفیحا ما تشتہی مات ہیل ان بیان کلّی جامعہ بیان آپ کس کس چیز کا نام لیا جائے ایک قیدا کلیہ بیان ہو رہا ہے اور اس جنت کے اندر وہ کچھ ہوگا جو خواہش کریں گی اس کے نفس سے جو کچھ بھی خواہش کریں گے اور لذت حاصل کریں گی آنکھیں دیکھنے کے لیے بھی عمدہ عمدہ چیزیں اور خواہش پوری کرنے کے لیے بھی عمدہ چیزیں وہ ان تم سیاح خالد انعام نمبر چھ جل ہے انعام نمبر چھ اور ان سے کہا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم بھی تو جنت کے ہمیشہ رہنے والے ہو حضرت <clears throat> من منزابن اور اقوابن اور انفق یہ سب انعامات کیا ہیں لیکن بڑا انعام ہے وہ ان تم سیاح خالدوں کیونکہ سب کچھ موجود ہوئے لیکن کہہ دیا جائے کہ شام تک تم رہو گے پھر خارجہ ہے پھر کیا ہے نکلو پھر یہاں سے شام تک رہنا ہے اور پھر نکلنا ہے تو وہ سارا عیش جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ایسا ہے نہیں ہے اللہ اعلان کرتے کہ ان تم فیا سارے دنیا ہمیشہ ہمیشہ رہو گے تم بکل کل جنت ہو اور یہ جنت وہ ہے جو اورس تم مالک بنا دیے گئے ہو تم اس کا چاہے مالک بنا دیے گئے ہو تم اس کا طرف بات سمجھ لو اورس تمہا وراثت سے ہے نا جی کس سے وراثت سے ہے اللہ فرماتے ہیں یہ جنت تمہیں وراثت میں ملی ہے بولو صحیح یہ جنت کیا ملی ہے وراثت میں جب وراثت میں ملی ہے تو مورس کون ہے ہمارا آخر ایک بندہ مرتا ہے تو اس کے بعد اس کی اولاد آتی ہے اور وہ وارث بنتی ہے تو ہم تو بن گئے نا وارث جنت کے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ شاء تو مورس کون ہے اس کے اندر چند اخبار پہلا قول یہ ہے کہ مورس ہمارا باپ حضرت آدم علیہ وسلام کون ہے حضرت آدم علیہ السلام کا جو رہتے تھے نا جنت میں تو انہیں نکال دیا گیا نا جنت سے تو حضرت آدم علیہ السلام کی یہ جاگیر ہے جو ہمیں وراثت میں عطا ہوئی ہے بات سمجھ لیجیے ایک قول یہ ہے دوسرا قول دوسرا قول حضرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر ہر انسان کی جگہ بنائی ہے جنت کے اندر کافر کی بھی اور کافر کی بھی اور اسی طرح جہنم کے اندر ہر انسان کی جگہ بنی ہے کافر کی بھی اور مسلمان کی بھی تو جب کافروں کو ڈالا جائے گا نا جہنم میں کہاں ڈالا جائے گا تو وہ جگہ خالی کر دیں گے نا وہ خالی ہوگی نا جگہ جنت والی ان کی تو ان کو ڈالا دیا جہنم کے اندر اور ان کی جگہ دے دی گئی وہ مل کچھ سمجھ آیا ہے کفار کو کہاں ڈالا گیا جہنم کے اندر اور کفار کی جو جگہ جنت میں خالی ہو گئی وہ کس کو دے دی گئی وہ مین کو دے دی گئی تو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تم کیا کر دیے گئے ہو وارث کر دیے گئے ہو جس طرح سے جہنم کی جگہ مومنین کی خالی ہو گئی کیونکہ مومن تو چلے گئے نا کہاں جنت میں تو وہ جہنم کی وہ جگہ کن کو دے دی گئی کافروں کو دے دی گئی کن کو دے دی گئی کافروں کو اسی طرح جنت کا وہ حصہ جو کفار کے لیے تھا کافر تو چلے گئے جہنم کے اندر وہ جگہ کس کو دے دی گئی وہ ملین کو دے دی گئی کچھ سمجھ آیا ہے کتنی باتیں ہو گئی دو تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں مراد یہ وراثت تھوڑا ہے تو تم مورس تلاش کر رہے ہو کہ مورت کون ہے یہاں مورس موہا کا مانا ہے تو مالک بنا دیے گئے کیا بنا دیے گئے ہو بس جس طرح وارث اس میں بات جس طرح وارث کو وراثت ملتی ہے تو وہ وراثت کا کیا بن جاتا ہے مالک بن جاتا ہے کوئی اس سے چھیننے والا نہیں ہوتا تو تم بھی اس جنت کے مالک بنا دیے گئے ہو تم سے چھیننے والا کوئی نہیں ہے اب کرو مانا میں کل جنت ہوں اور یہ جنت وہ جو وارث کر دیے گئے ہو تم اس کا مالک بنا دیے گئے ہو تم اس کے بیما کن تم تامل <coughs> مطلب سمجھ لو حضرت پرانے پاپ کے اندر جنت کے دو سبب بیان کیے گئے ہیں یہ سبب بیان کیے گئے ایک سبب زہری ایک سبب حقیقی جنت حاصل کرنے کے کتنے سبب ہیں جنت ملنے کتنے سبب ہیں ایک سبب زہری اور ایک سبب حقیقی سبب زہری تو ہے اعمال صالحہ چاہے نیک اعمال جو ہیں یہ زہری سبب ہے جنت کا یہ زہری سبب ہے اور حقیقی سبب جنت کا جو ہے وہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے اللہ کا فضل اور اس کا حدیث پاک میں آیا ہے نبی علیہ السلاط و تسلیم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک جنت کے اندر اپنے اعمال کے ذریعے داخل نہیں ہوگا تم میں سے کوئی ایک جنت کے اندر اپنے اعمال کے ذریعے داخل ہے ہر انسان اللہ کے فضل و کرم کے ذریعے جائے گا صحابہ نے عرض کیا غلام تو یا رسول اللہ اللہ کے رسول آپ بھی اپنے اعمال کے ذریعے نہیں جاؤ گے آپ نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیا سر نیچے کر لیا فرمایا میں انا آنا اللہ آئیے اللہ رحمت ہی میں بھی اپنے اعمال کے ذریعے نہیں جاؤں گا ہاں کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانک کر لے جائے گا تو اصل اور حقیقی سبب جنت کا کیا ہے فضل الہی اور غہری سبب کیا ہے اعمال اس لیے بیما کن تم پر کیا لکھا ہے اسباب جنت جنت کے داخل ہونے کا سبب ہے لیکن یہ غہری سبب ہے بہ سبب اس کے جو تھے تم عمل کرتے تھے تم تم جو دنیا کے اندر نیک کام کرتے رہے اس کی وجہ سے آج تمہیں جنت مل رہی ہے لکم فیحا خاکی لکم پر لکھا ہے انعام نمبر سات انعام نمبر چھ تھا وہ تم فیحا یہ ساتواں انعام ہے واسطے تمہارے بیچ اس جنت کے فاقیت تم میوے ہوں گے ساتواں انعام فواقع کا ذکر ہے میوے ہوں گے کثیرت کثیرت ان کا کیا مانا ہے بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کثیرت ان کا مانا ہے کی مقدار زیادہ ہوگی کیا ہوگی مقدار زیادہ ہوگی کثرت افراد مراد ہے لیکن یاد کر لو فقط کثرت افراد مراد نہیں ہے کثرت انواع کثرت اصناف کثرت افراد تینوں کثرت مراد ہے اقسام بھی کثیرہ ہوں گے اصناف بھی بھائی ایک ایک نو کی آگے کئی کئی فنکھیں ہیں نا آم کئی قسم ہے انگور کئی قسم ہے اصناف ہے نا جاگے جی انواع بھی مختلف ہے متعددہ اور کثیرہ اور اصناف بھی کثیرہ اور افراد بھی لکھا ہے کثیرت تو ان پر بے حسب مل انواع والے ہے لکھا ہوا ہاں افراد افراد ٹھیک ہے کثیرت الانواع اصناف مراد ہے فقط افراد کی کثرت مراد ہے میوے ہوں گے بہت سارے بہت اقسام و اصناف افراد کے منہا تا کلونا کچھ اس سے کھاؤ گے تم کچھ اس سے کچھ ان سے کھاؤ گے تم میری طرف دیکھو دو باتیں سمجھو مینہ کو کا من جو ہے یہ من تبی ہے کیا ہے من طبی ہے کچھ ان سے کھاؤ گے تم کیا مطلب ہے اس کے دو مطلب لیے گئے تو سمجھو بات کتنی مطلب ہے ایک مطلب تو ایک شبو کا جواب ہے شبو یہ ہے کہ جب جنتی جنت کے اندر داخل ہوں گے ایک طالب علم جو اللہ معاف کرے شکم میں فقیرہ تہارے خدا بلکہ غار خدا ہر چیز آجد فنا در فنا یہ جب داخل ہو گئے <clears throat> والد صاحب رحمہ اللہ تعالی طالب علموں کو کہا کرتے تھے بدری بلے سمجھا یہ جب جنت میں داخل ہو گئے تو یہ تو سارا کھا جائیں گے جنت کا کوئی جنت کے میزوں کو ختم نہیں کر سکو گے مینہ تا کروں تم تو کچھ کھاؤ گے سمجھ رہے ہو تم تو بعد کھاؤ گے تم سارا نہیں کھا سکو گے جنت کے میووں کو تم ختم نہیں کر سکو گے جنت کے درخت جب بھی دیکھو گے میووں سے پور ہوں گے جب بھی دیکھو گے میووں سے پور ہوں گے کبھی ایسا درخت نظر نہیں آئے گا جو میووں سے خالی ہو سمجھ رہے ہو من ہاتا کو بعد ان سے تم کھاؤ گے کچھ کھاؤ گے سارے نہیں کھا سکو گے بات سمجھیے ایک مطلب اور ہے شاہ عبد القادر رحم اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے وہ یہ ہے کہ کھانے کی دو صورتیں ہوں گی کتنی صورتیں ہوں گی دو ایک صورت تو یہ ہوگی کہ جنتی بیٹھے ہوں گے گھر میں اور غلمان جو ہے وہ لے آئیں گے ابھی جو تاف والے ہند سے من وہ لے آئیں گے دوسری صورت ہوگی کہ جس طرح باپ کی خیر سیاحت کے لیے آدمی باہر نکلتا ہے وہ شام کے وقت یا صبح کے وقت ٹھنڈے وقت اس طرح جنتی نکلا کریں گے سیر و سیاحت کے لیے تو وہاں خود درخت سے چن چن کر کھائیں گے کیا کریں گے وہ میوہ چن چن کر خود توڑ کر کھائیں گے وہ جنل جنت دان میرے جو ہوں گے قریب ہوں گے لیٹے ہوئے ہوں گے تو لے سکیں گے کھڑے ہوں گے تو لے سکیں گے بیٹھے ہوں گے تو لے سکیں گے خود چن چن کر کھائیں گے تو وہ چن چن کر جب بندہ کھاتا ہے تو وہ منہا کچھ اس سے کھا رہا ہوتا ہے چن چن کر باغ باغ کھاتا ہے سارا نہیں کھاتا یہ مراد ہے منہا تا کو کچھ اس سے کھاؤ گے تم یعنی چن چن کر لکھا ہوا ہے جان لی یعنی تم کھاؤ گے سارا نہیں کھا سکو گے بس اب اس کے بعد تخویف شروع ہو گئی ان المجرمین فی عذاب جہنم <clears throat> تخویف اخروی بے شک بڑے مجرم مجرمین کا معنی بڑے مجرم اور نکل کا المشرقین ادم عالم و سمجھا شرک کرنے والے بڑے مجرم بیچ عذاب جہنم کے خالدون وقف عذاب نمبر اول وقف عذاب پہلی صفت ہے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے لا جو فتار وقف دوم نہیں ہلکا کیا جائے گا وہ عذاب ان سے کبھی ہلکا نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا چلا جائے گا وہ فی ہے مبلس ہوں نمبر تین تیسری صفت اور وہ بیچ اس کے مبلس ہوں گے مبلس کے دو معنی کیے گئے ایک معنی تو مبلس کا معنی ہے نا امید ہونے والے کیا مانا ہے اور سونا بالکل خیر ہر خیر سے نا امید ہوں گے کیونکہ جہنم کے اندر شر ہی شر عذاب ہی عذاب اللہ سب کو بنا فرما دے اور دوسرا مانا مبل سون کا مانا ہوتا ہے تینا چپ کرنے والے بس چپ کر کے پڑے ہوں گے مایوسی کی وجہ سے تو پتہ نہیں کیا ہوگا اللہ بنا دے گے وہ سی مبل سونا اور وہ بیٹ اس کے مبل سونا نا امید ہونے والے ہوں گے ہر خیر اور بھلائی سے نا امید ہوں گے یا اس کا دوسرا مانا چپ کرنے والے ہوں گے خاموش ہونے والے وما غلم ہوں اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر کہ ناحق عذاب دیا ہو کہ ناحق عذاب دیا ہو لیکن وہ تھے اپنی وہی خود ظلم کرنے والے ظالمین کا مانا باوجہ شرک و کفر کے کون سا ظلم مراد ہے شرک و کفر والا وہی خود سے ظلم کرنے والے بوجہ شرک و کفر کے بنا دو مالے کو مطالبہ موت کیا لکھا ہے موت کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ایک عنوان لفظ ہوگا مایوس ہو کر لیجئے ہوگا جب وہ ہر طرف سے مایوس ہوں گے تو پھر جہنم کے داروگر کو بلائیں گے اور بلائیں گے یا مالک اے مالک اے مالک مالک خدا خاد نے جہنم کا نام ہے یا مالک اے مالک لے جک لینا لے جک سے پہلے تم ہی دعا کرو تم ہی تم ہی دعا کرو اللہ پاک سے لجک لے لے چاہیے فیصلہ کر دے گی ہمارے اوپر پرور دے گا تیرا ہمارے اوپر ہمیشہ کا فیصلہ کر دے گی کیا مانا اے دل موت اے ہمیں مار دے ہماری جان بھی چھوٹ جائے سمجھا کال ان کم سن جواب مالک جواب کہے گا بے شک تم ہمیشہ رہنے والے ہو نہ مرو گے نہ نکلو گے نہ مرو گے تم ہمیشہ رہو گے بابا آج نہ مرنا ہے نہ نکلنا ہے نہ مرو گے نہ نکلو گے لقد جینا اب حضرت <clears throat> تخویف دنیاوی تخویف اخروی اور بشارت کے بعد اب التفاق بس ہوئے اہل مکہ ہے چاہے لکھا التفاق اہل مکہ مکے والوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں پیچھے بھی پڑھ رہے ہو البتہ تاکہ لے آئے ہیں ہم تمہارے پاس حق دل حق سے مراد بتوحید بل قرآن ہے البتہ تاکہ لے آئے ہم تمہارے پاس حق کو توحید و قرآن کو لیکن اکثر تمہارے لل حق کے کار ہونا بس حق کے مکرو سمجھنے والے ہیں بس حق کے مکرو سمجھنے والے ہیں حضرت کار ہون کے نیچے لکھا کراہت اعتقادی یا طبعی کار ہون پر نہیں لکھا ہوا مجھے دکھاؤ گی ہاں پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے ولا کن اکثر اکم لل حق کار ہوں اکثر کم تو کیوں فرمایا گیا حالانکہ مکے کا مشرق جتنی بھی تھے سارے کے سارے حق کو مکرو سمجھتے تھے کلّا کم نہیں فرمایا اور اکثر کم فرمایا ہے اس کی کیا وجہ ہے سوال سمجھ آیا ہے مکے کے جتنی بھی مشرق تھے سارے مکرو سمجھتے تھے توحید کو نہ صحیح شرک کرنے والا ہمیشہ توحید کو کیا سمجھتا ہے مکرو سمجھتا ہے مکے کے سارے مشرق توحید کو اور حق کو مکرو سمجھتے تھے اللہ پاک نے کل کم نہیں فرمایا اور اکثر کم فرمایا اس کی کیا وجہ ہے سوال سمجھ آیا ہے جواب پہلا پہلا جواب ایک تو یہ ہے کہ یہاں اکثر بیمانہ کل ہے اکثر بیمانہ کل ہے سمجھا اکثر بیمانہ کل آیا سکتا ہے ایک جواب تو یہ دیا گیا دوسرا جواب دوسرا جواب یہ کہ اکثر سے مراد روسا ہے کون مراد ہے وہ جو سردار لوگ تھے وہ حق کو مکرو سمجھتے تھے اور جو عوام لوگ ہیں وہ تو اپنے سرداروں کے تابع ہو کر مکرو سمجھتے ہیں نا ان کی کراہت یا ان کی تسلیم یہ کیا ہوا کرتی ہے تب ہی ہوا کرتی ہے کیا سمجھ رہے ہو اکثر مکرو سمجھنے والے کون تھے روسا اور سردار چودھری وڈیرے وہ تھے مکرو سمجھنے والے ان کے جو عوام متبعین تھے جو ان کے نوکر چاکر یا نیچے کے درجے کے لوگ وہ بھی مکرو سمجھتے تھے لیکن وہ ان بڑوں کے تابع ہو کر ان بڑوں کے اچھا تو اصل کراہت جو تھی وہ کن کی تھی ان روسا اور سرداران کی تھی اس لیے اکثر فرمایا ہے بات سمجھ نہیں ہے کتنی جواب ہو گئے تیسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ مستقبل میں بعض مشرقین کو ایمان ملنے والا تھا مستقبل میں بعض مشرقین کو ایمان ملنے والا تھا تو اس لیے ان کو خارج کرنے کے لیے اکثر کا کلمہ بولا ہے کل نہیں بولا بات یہ بات ختم ہوگی اور بات کار ہوں مکرو سمجھنے والے ہیں یہ کراہت دو قسم ہے میری طرف دیکھو سمجھ لو بات کراہت کتنی قسم ہے کراہت اعتقادی اور کراہت طبعی آپ کے ساتھ طبعی کراہت اعتقادی اور کراہت طبعی کراہت اعتقادی تو یہ ہے کہ ایک آدمی کا عقیدہ نہیں ہے توحید کا توحید کو غلط سمجھتا ہے قرآن کو تو بولو صحیح توحید اور قرآن کو کیا سمجھتا ہے غلط سمجھتا ہے توحید اور قرآن کا عقیدہ نہیں ہے اس کے اندر کراہت اعتقادی ہے وہ اس کا عقیدہ ہے کہ یہ بات گندی ہے توحید غلط ہے قرآن غلط ہے سمجھ لو اس کی کراہت کیا ہے اعتقادی ہے بعض لوگ جو تھے وہ دل میں سمجھتے تھے کہ قرآن بھی حق ہے توحید بھی حق ہے لیکن وہ کہتے ہیں اب کون فساد مچائے گھر کے اندر گھر میں میرا باپ بھی مشرق ہے بھائی بھی مشرق ہے ماں بھی مشرق ہے بیٹی اولاد بیوی سب مشرق ہے میں اگر اکیلا کھڑا ہو جاؤں گا تو یہ سارے میرے ساتھ فساد مچائیں گے خواہ جھگڑا کھڑا ہوگا چھوڑو اس بات وہ مکرو سمجھتا ہے لیکن اعتقاد نہ بلکہ پب اعتقاد نہ بلکہ سب اور طبیعت اس کی ایسی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب چھوڑو کون جھگڑا کرے کون فساد مچائے ورنہ دل میں سمجھتا ہے کہ توحید بھی حق ہے قرآن بھی حق ہے وہ اعتقاد مکرو نہیں سمجھتا بلکہ طبیعت کے لحاظ سے کیا سمجھتا ہے مکرو سمجھتا ہے بات کار ہوں کے نیچے لکھ لو اعتقاد یا ان کے ساتھ لکھنا ہے اعتقادا یا طبعا اعتقادا یا طبعا تو کے ساتھ لکھ لیا ہے اب میرے طرف اور تیسری بات آج کو ولاکن کن اکثر کم لل حق کار ہوں اکثر تمہارے حق کو مکرو سمجھتے ہیں حق حق جو ہے یہ ایک عام لفظ ہے یہ توحید کو بھی شامل ہے اور نبی علیہ السلام کی رسالت کو بھی شامل ہے بات سمجھیے حق کو مکرو سمجھتے ہیں کیا مطلب یعنی توحید کو قبول نہیں کرتے بلکہ شرک کرتے ہیں توحید کو قبول نہیں کرتے بلکہ رسالت کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ مخالفت کرتے ہیں کتنی باتیں آ گئی دو پہلی بات توحید کو قبول نہیں کرتے بلکہ شرک کرتے ہیں رسالت کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ مخالفت کرتے ہیں اب حاشیے پر تمہارے پاس لکھا ہوا ہے کراہت حق کے دو شعبے ہیں کراہت حق کے نمبر اول شرک نمبر دو مخالفت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بات ہو گئی ہے اب کتنی شعبے ہو گئے دو شعبے ام ابرامو پر لکھا ہے زجر چاہے ان کے غلط کاموں پر نظر ہے ساتھ لکھا ہوگا تفصیل شعبہ دوم یوں کہہ لو کہ یہ نشر غیر مرتب ہے دوسرا شعبہ جو تھا مخالفت الرسول علیہ السلام اس کی تفصیل ہے ام ابرم امرا توجہ ہے مانا سمجھو ام ابرم امرا آیا پختہ ارادہ کر لیا انہوں نے ایک کام کا آیا پختہ ارادہ کر لیا انہوں نے انہوں نے ایک کام کرنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے یعنی نبی علیہ السلام کے قتل کا یعنی نبی علیہ السلام کے ہاں آیا پختہ ارادہ کر لیا انہوں نے امرن ایک کام کرنے کا مبر مونا تو پس بے شک ہم بھی پکا ارادہ کرنے والے ہیں ہم بھی ہاں ہم بھی پکا کام کرنے والے ہیں آیا انہوں نے ایک کام کا پکا ارادہ کر لیا آیا ارادہ کر لیا پختہ ارادہ کر لیا انہوں نے ایک کام کرنے کا وہ کون سا کام ہے فی قید محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قید کاف کراچی والا ہے فی قید محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں اور مکر کرنے کا انہوں نے پکا ارادہ کر لیا جلالین کی عبارت ہے تو بے شک ہم بھی پکا کرنے والے ہیں کس چیز کو قیدانا فی اہلا قیدانہ قیدانا فی اہلا اپنی تدبیر ان کے ہلاک کرنے کے اندر چنانچہ بدر کے اندر بدر کے اندر ستر بڑے بڑے کافر قتل کر دیے گئے نہیں کیے گئے پر بے شک ہم بھی پکا کام کرنے والے ہیں پکا ارادہ کرنے والے ہیں یا سبون انالا نسم سر و نجوا ہوں اچھا کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم نہیں سنتے ہم ان کے سر و نجوا یہ جو اکیلے بیٹھ بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں یوں کرو یوں کرو قتل کرو نکالو قید کرو وغیرہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ہم سب کچھ سن رہے ہیں سمجھ رہے ہو فراہم و نجواہم ہوں کا فرق ارد کر رہا ہوں متر دیکھو دو آدمی بیٹھ کر اگر اہستہ اہستہ باتیں کریں تو اس کو کہا جاتا ہے سر اس کو کیا کہا جاتا ہے سر دو آدمی بیٹھ کر آپ اپنے اکیلے بیٹھ کر چپکی چپکی باتیں کریں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے سر اور اگر دو سے زیادہ ہوں تین چار پانچ آدمی چھپ کر بیٹھے اور آپ اپنے باتیں کریں تو اس کو کہتے ہیں نجواب کیا کہتے ہیں پھر عرض کر رہا ہوں کہ دو آدمی اکیلے بیٹھ کر چپکی چھپتی باتیں کریں تو کیا کہتے ہیں پھر اور دو سے زیادہ تین چار پانچ چھ دس بیٹھ کر اکیلے بیٹھے اور چھپ کر بیٹھے اور مشورہ کرے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے جواب اب مانا کرو ام یا سب ہونا آیا گمان کرتے ہیں یہ لوگ کہ بے شک ہم نہیں سنتے ہم پھر راہوں چپکی چپکی کہی ہوئی باتیں ان کی کیا مانا لکھا ہے چپکی چپکی کہی ہوئی باتیں ان کی و نجوا اور خفیہ مشورے ان کے و نجوا کا مانا اور خفیہ مشورے ان کے یہ جو خفیہ بیٹھ پر مشورے کرتے ہیں کیا ہم نہیں سنتے ان کو چپکی چپکی باتیں جو یہ ہم نہیں سنتے کیا بلا بارو سولونا بلا کیوں نہیں بلا کیوں نہیں ہم سن رہے ہیں ہم سن رہے ہیں ورسولنا ورسولنا سے پہلے علاوہ اس کے ورسولنا سے پہلے ہم بھی سن رہے ہیں اور ہمارے سننے کے علاوہ ہمارے قاصد بھی لکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہو کیوں نہیں ہم یعنی سن بھی رہے ہیں علاوہ اس کے بروسولونا اور کاسد ہمارے لدے ہم ان کے ہاں جب تو بونا لکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے بھی ہمارے رسول بھی چاہے لکھ رہے ہیں ہم بھی سن رہے ہیں ہمارے قاصد بھی لکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہو قل ان والا دن حضرت یہ تفصیل شعبہ اولا ہے کیا ہے پہلا شعبہ کیا تھا کون سا تھا شرک مخالفت حق رات حق کا پہلا شعبہ دوسری بات یہ سورت کی ابتدا کے متعلق ہے کس کے متعلق ہے جالو لہو میں نے عباد ہی جز آ کے متعلق ہے بہت ساری صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر صورت میں وہی مضمون ذکر فرمایا جو اول صورت میں گزر آیا تاکہ آخر اور اول جو ہے وہ مرتب ہو جائے کیا ہو جائے مرتبط ہو جائے کل امکان حضرت فرما دو اگر ہوتا رحمان کا کوئی ولد اور کوئی نائب تو پس میں پہلا ہوتا عبادت کرنے والوں کا سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا میں اس کو سجدے کرتا میں کسی کی عبادت نہیں کرتا معلوم ہوا رحمان کا کوئی ولد اور نائب سبحان السماوات سماوات پاکی ہے رب آسمانوں اور زمینوں کی جو رب ہے عرش عظیم کا اما یا ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں یہ بیان کرتے ہیں بیان کی عبارت ہے جو یہ مشرق لوگ اس کی جناب میں کرتے ہیں جو یہ مشرق لوگ اس کی جناب میں کرتے ہیں بیان القرآن کی عبارت ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں پذر ہوں زجر ما تخویف ان کے لیے زجر بھی ہے اور آخرت کے لیے اپنا عذاب کا ڈراوا بھی ہے اللہ فرماتے ہیں حضرت پریشان مت ہو وہ اور ان کو چھوڑ دو یہ اپنی باتوں میں پڑے رہیں کھیل کود میں پڑے رہیں تاکہ قیامت آ جائے کہ عذاب آ جائے تب چھوڑو آپ ان کو جو خوب باس و مباحثہ کرتے رہے بجا لابو اور کھیل کود میں مشغول رہے حتیٰ کہ ملے وہ اپنے دن کو وہ جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں جس دن کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے وہ آ جائے یعنی عذاب میری طرف دیکھو یہ لفظ بہت جگہوں پر آئے گا غروم حضرت ان کو چھوڑ دو چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے چھوڑ دینے کا یہ مطلب پتا نہیں ہے کہ تبلیغ بند کر دو سمجھ رہے ہو چھوڑ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تبلیغ بند کر دو تبلیغ کو جاری رکھنی ہے سمجھا چھوڑ دینے کا مقصد ہے کہ غم نہ کرو چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے غم نہ کرو مغموم نہ ہوگا کہ یہ ایمان تو قبول نہیں کرتے زر ہم پر لکھا ہے آپ کے پاس کہیں یعنی تبلیغ کے ساتھ ان کی مخالفت کا خیال اور عدم ایمان پر حزن نہ کرے غم نہ کرو بس یہ معنی نہیں ہے کہ تبلیغ نہیں چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جاؤ یہ بالکل مراد نہیں ہے بس چھوڑو آپ ان کو بحث کریں وہ اور کھیلیں وہ حتیٰ کہ ملیں وہ اپنے دل کو وہ جو وعدہ دیے جاتے ہیں وہ لذیف کمائے دلیل تو اکلی آ گئی ابتدا میں جب میں نے خلاصہ کیا تھا میں نے عرض کیا تھا دو دلیل اعترافی ایک دلیل اکلی محض آئے گی وہ لذیف کمائے اور وہی وہ ذات پاک ہے جو آسمان میں معبود ہے اللہ ہے نا الاحن علاح بے معنی معبود و متصرف کیا ہے یہ مانا معبود اور معلوم کے معنی میں ہے یہ متعلق ہو جائے گا اور وہی وہ ذات پاک ہے جو آسمانوں میں متصرف ہے معبود ہے اور زمینوں میں بھی متصرف اور معبود ہے ورنہ الہ جامد ہے نا سی سمجھا اس کے متعلق کیسے ہوگا وہ الحکیم العلیم علت ہے متصرف آسمانوں میں متصرف زمینوں میں کون ہے کیوں اس لیے کہ وہ حکیم ہو صرف وہی ہے حکمتوں والا صرف وہی ہے حکمتوں والا العلیم ہو صرف وہی ہے جاننے والا کس چیز کو جاننے والا لیما کان و یقون ہو لیما کان و یقون ہو اد مدارک مدارک کا حوالہ ہے جو جو کام ہو چکے جو جو کام ہوں گے سب کو جاننے والا صرف اللہ ہے اس لیے متصرف معبود بھی صرف اللہ تبار سماوات جب آسمان و زمینوں میں متصرف غیب دار صرف ہوئی ہے تو برکات دینے والا بھی ہمیں ہو پیچھے بتایا ہوں تبار رب ال کہ مشرقین میں جہاں اور شرک تھے ایک شرک برکتی بھی ان کے اندر تھا کہ وہ بزرگوں کو ولیوں نبیوں کو برکات برکات ہاں میں نے سر عرض کیا تھا یاد ہے ہاں برکات دہندہ سمجھنا جو ہے یہ شرک ہے اللہ فرماتے ہیں برکات دہندہ صرف میں ہوں اور برکتوں والا ہے وہ اللہ جس کے لیے بات چاہیے آسمانوں اور زمینوں کی مما بہن اور جو کچھ ان دو کے درمیان میں ہے وہ علم وہ اور صرف اسی کے پاس ہے علم قیامت کا علم قیامت بھی صرف اسی کے پاس ہے وہی جانتا اور کوئی نہیں جانتا پیچھے ہے الہ ہے جو ردو علم اور مسئلہ الہ میں بھی تفصیل گزر رہی ہے اب یہاں ام دہو پر عبارت ہے وفی تقدیم الخبر ہے وفی تقدیم ال تم الا سارے ہی تالا بے علم کا اشارہ ملا سارے ہی تعالاب علم کا خبر کو مقدم کر کے اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس علم کے ساتھ اکیلا ہو چکا ہے اللہ نے کسی کو یہ علم عطا نہیں فرمایا مانی کی عبارت ہے اور عبارت ہے بہ بہدہ دہ صرف اسی اللہ کے پاس ہے سراج منیر کی عبارت ہے اور عبارت ابھر لا لا جان بیان کا والا صرف اسی اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے علم علم کا قیامت الہ جاؤ اور صرف اسی اللہ کی طرف پھیرے جاؤ گے تم یعنی مالے جزا بھی ہے یعنی مالے جزا بھی ہے حضرت اب آخر کے اندر بلا جمن کلین جدون زخرف کا دعویٰ آ گیا مقصودی مضمون جب میں نے <clears throat> رب تو خلاصہ کیا تھا یاد ہے نا تمہیں میں نے کیا تھا کہ وہ مشرقین کہتے تھے کہ ہم بزرگوں کو اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ سے سفارش کر کے ہمارے کام سفارش کر کے ہمارے کام کروا دیتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے دربار میں شفیق کاری کوئی نہیں ہے جو مجھے مجبور کر کے مجھ سے کام کروا لے بات شفاعت کی مفصل مبین بحث جو ہے تو مسئلہ بخر ہو اقسام سارے شفاعت محبت شفاعت شفات شفاعت شفات وغیرہ وہ تو بیان نہیں ہو سکتا اب یہاں پہلے عبارت کا ترجمہ کرو پھر انشاءاللہ شاء اللہ میں کرتا ہوں بلا جمل کلین دعوی سورت یہ سورت کا مقصودی مضمون ہے اور نہیں مالک وہ ہستیاں نہیں مالک وہ ہستیاں وہ لوگ وہ پیغمبر وہ پیر وہ اولیاء صدیق شہید ملکہ جن فرشتے نہیں مالک وہ ہستیاں ید اندر دیکھو کان میری طرف لگاؤ اندر دیکھو اندر کان میری طرف لگاؤ ید کا ضمیر جو ہے نا ید کا ضمیر تو سن رہے ہو یہ جا رہا ہے مشرقین مکہ کی طرف اور جدونا کے بعد ہم مقدر ہے کیا مقدر ہے ہم لکھا ہے نا ہاں تم نے پڑھا ہوا ہے کہ سیلے میں ضمیر ہوتا ہے جو موصول کی طرف جایا کرتا ہے اور وہ ضمیر جب مصول ہو تو اسے حرف کر دیا جاتا ہے تو یدنا ہم کا ہم ضمیر جو ہے نا ضمیر اللہ دین کی طرف جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے یہ محدود ہے اب کرو مانا ذرا اور نہیں مالک وہ ہستیاں اور نہیں مالک وہ لوگ جو پکارتے ہیں یہ مشرقین مکہ ہم ان ہستیوں کو ہم ان نہیں مالک وہ ہستیاں جو پکارتے ہیں دعائیں کرتے ہیں سر سور کرتے ہیں یہ مشرق ان ہستیوں کے وہ کون ہیں کائنین من کا ماں کانو نہیں لکھا ہوا کائنینا اللہ وہ کون ہے جن کو وہ پکارتے ہیں کائنینا ماں کانو جو بھی ہوں میں کائنینا تو بولو صحیح کائنینا یا فقط اسنام مراد ہے حجر حجر مراد ہے کائنینا جو بھی ہوں میں پیغمبر ہوں گے پیر ولی ہوویں صدیق شہید ہوویں ملکہ ہوویں ہوئے ہوویں نوری ناری خاکی جو بھی ہوئے سمجھا اسنام ہوئے شجر حجر ہوئے جو بھی ہوئے کائنینا نور المانی کی بارت ہے اور نہیں مالک وہ ہستیاں جو پکارتے ہیں یہ مشرق ان ہستیوں کو من دون نہیں اللہ کے سوا کائنینا ماں قانو جو بھی ہوں میں کس چیز کے مالک نہیں ہیں اشفا آتا لہوم اشفا آتا لہوم لکھا نہیں لکھا اشفا آتا سفارش کرنے کا لہوم واسطے ان مشرقین کے سفارش کرنے کا واسطے ان مشرقین کے اور رانی کا حوالہ ہے میری طرف دیکھو اوپر دیکھو بات سمجھا دو باتیں سمجھنی ہے پہلی بات کہ یہاں سفارش کے بارے میں تین سوال ہیں کتنے سوال ہیں سفارش کون کرے گا ایک سوال کب کرے گا دوسرا سوال کس کے لیے کرے گا تین سوال کتنی سوال ہو گئے سفارش کون کرے گا کب کرے گا کس کے لیے کرے گا سمجھ رہے ہو اللہ نے متعدد آیات کے اندر ان تینوں سوالوں کے جوابات دیے ہیں کہ سفارش کرے گا موحد انسان کون کرے گا موحد جو توحید والا ہوگا سمجھا وہی سفارش کرے گا کسی مشرق کو کافر کو سفارش کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی موحد پیغمبر ہوگا یا ولی ہوگا یا عام انسان ہوگا لیکن ہوگا کیا موحد کوئی مشرق سفارش نہیں کرے گا نمبر دو کب کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اجازت کے بعد اللہ کی مرضی اور اجازت کے بعد سمجھا اور کس کے لیے کرے گا موحد کے لیے کرے گا کس کے لیے کرے گا کون کرے گا موحد کرے گا کب کرے گا مرضی اور اجازت کے بعد کس کے لیے کرے گا موحد کے لیے کرے گا سبحان اللہ بخاری کے اندر حدیث آتی ہے حضرت ابو حران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا من اسعد الناس سے بے کا یوم القیامت یا رسول اللہ اللہ کے رسول وہ کون نیک وقت لوگ ہوں گے جن جن کی آپ قیامت کے دن سفارش فرمائیں گے وہ نیک وقت لوگ کون ہوں گے جن کی آپ قیامت کے دن سفارش فرمائیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو حرارا مجھے بھی یہی گمان تھا کہ یہ سوال مجھ سے تو ہی کرے گا یہ سوال مجھ سے لے رہا ہے تو میں نے ہرس کہا علم کیونکہ تجھے میں نے دیکھا کہ علم پر بڑا ہرس ہے دوسرے صفا والے کبھی ادھر ادھر چلے جاتے ہیں تو کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا پڑا رہتا ہے یہاں اور ہر وقت جو ہے وہ مجھ سے سنتا رہتا ہے مجھے بھی یہی گمان تھا کہ یہ سوال تو ہی کرے گا فرما اسعد اللہ سے شفاتی یومر قیامت من الا اللہ خالصا من قلبه میری شفاعت کا قیامت کے دن وہ نیک وقت مستحق ہوگا جو لا الہ الا اللہ کا معتقد ہوگا جس کا معتقد ہوگا لیکن فرمایا خالصا من قلبه لا الہ الا اللہ کہے لیکن صرف زبان سے نہ بلکہ خالصا من قلبه اپنے دل سے کہے گا دل سے موحد ہوگا توحیدی ہوگا اس کی میں سفارش کروں گا مشرق کی سفارش ہے ہاں کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام شفیع ہیں شفیع ہیں یاد کر لو آپ شفیع المذنبین بین ہیں شفیع المشرقین نہیں ہیں شفیع المذنبین بین اور شفیع المشرقین نہیں آپ مشرقوں کی سفارش نہیں کریں گے آپ گنہگاروں کی سفارش کریں گے جو موحد تو ہوں گے لیکن گناہوں میں غرق ہوں گے اللہ آپ نبی علیہ السلام و تسلیم ان گناہ گاروں کی سفارش کریں گے اور جنت نصیب ہوگی ان کو اللہ نصیب کرے گا اور شفیع المشرقین نہیں ہے اور سن رہے ہو سفارش کون کرے گا کون کرے گا کب کرے گا اجازت اور مرضی کے بعد کس کے لیے کرے گا موحدین کے لیے کرے گا سمجھ رہے ہو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کم ملکما بات لاتو بنی شفات ہوں لاتو شفات ہوں اور بولو صحیح لاتو شفات ہوں شیا اہم باز ازن اللہ کتنی بڑے بڑے فرشتے ہیں آسمانوں میں رہتے ہیں میرے عرش کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے عرش کے ارد گرد چکر کر رہے ہیں بیت المعمور کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں کوئی کھڑے ہو کر مجھے یاد کر رہا ہے کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں بڑی شانوں والے بڑی طاقتوں والے ہیں لیکن لا تغنی شفاعت ہم ان کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں کرتی کچھ بھی شاید مادہ کا نام ہے پھر ناکر کے رائے پھر ہے کچھ بھی فائدہ نہیں کرتی ہاں کب فائدہ دے گی اللہ من بعد بادن اللہ ہاں جب اللہ اجازت دے گا اللہ اللہ کی اجازت کے بعد لیکن اجازت جو دے گا تو سنو بات بعد اوقات خواہش اور مشیت نہیں ہوتی ہے اور انسان اجازت دے دیتا ہے فرما نہیں لمن یشاؤ کیا اللہ من بعد بادن اللہ